اور جو پاسا عورتوں کو ایب لگائیں پھر چار گواہ مانیاں کے نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں